رات لاتا ہے دن کے حصہ میں اور دن لاتا ہے رات کے حصہ میں اور اسنی کام میں لگائے سورج اور چاند ہر ایک ایک مقرر میاد تک چلتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جناؤ تم پوچھتے ہو دانا خارما کے چھل کے تک کے مالک ناؤ